مسعر سے روایت ہے کہا میں نے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف سے سنا کہہ رہے تھے سقہ راویوں کے علاوہ اور کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر اکتیس